وہ مومنوں کو پکاریں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے مومن کہیں گے کہ ہاں تھے تو صحیح لیکن تم نے خود اپنے آپ کو فتنے میں ڈال لیا اور انتظار میں رہے شک میں پڑے رہے اور جھوٹی آرزو نے تمہیں دھوکے میں ڈالے رکھا یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا اور وہ بڑا دھوکے باز یعنی شیطان تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ ہی دیتا رہا